عمر بن خطاب رد اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہم میں سے کوئی جنابت کی حالت میں سو سکتا ہے فرمایا ہاں وضو کر کے جنابت کی حالت میں بھی سو سکتے ہو صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو ستاسی